حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اس نے فرشتوں کو دیکھا ہوتا ہے اور جب تم گدے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو بے شک اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو